بالله صدق الله الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي النبي الكريم الأمين وملائكته على يا أيها الذين آمنوا مدو عليه آج دین سے آدمی کا شرف حاصل ہوا ہے شرد آسمان بجن شانو دائی مشورہ تھا منتھ فخت سر بھائی بچنا میرے حساب سے دوسرے مطابق تو ایک بتھیرا ہوتا ہے لیکن سارے حساب سے سارے بیانات کے مطابق بہت مختصر سب بچنا ہے اس وقت جو چند گزارشات شاہ جناب سامنے رکھا گیا عنوان ہے ربانی بنو نقصانی نہ بنو پرانے مجید کے لفظ ہیں بولا کر کو ربانی جین اللہ جلا شان فرماندا ہے کسی نبی یہ حق نہیں پہنچ رہا اللہ علم دے دے کتاب دے دے حکمت نبوت دے دے اور وہ لوگ پھر آتے کہ سب میرے بندے ہوتا یہ حق بنتا ہے وہ آخے کہ تصا رب دے بندے رد واسطے اللہ تعالی گل کی سورہ آل عمران عیسائیاں بارے زیادہ بیان عیسائی جڑے سن وہ تحمت لے سن حضرت عیسا دل کے کہ سانو سانو سبق دیتا ہے کہ شابش تو سب میری عبادت کرو اصل تا عبادت کرنے اللہ نے فرمایا ہے تھوڑا کوڑے جھوٹ ہے ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون کسی بشر کو کوئی بشر بھی ایسا کوئی آدمی ایسا نہیں اللہ تعالیٰ ان کتاب اور حکم اور نبوت دے بھی مراد بیاض سما یقول علندہ سے پھر وہ لوگوں کو آپ میرے بندے بنو اللہ تو بغیر بولا کہ ربا نشین وہ یہ آتے گا کہ کچھ بنو ربانی رب والے کون پڑھو رب والے بولو بولو بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون جیڑی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم جڑی دیتے ہیں اور بما كنتم تدرسون اور پڑھتے پڑھاتے ہو اس کتاب میں اس کے ذریعے ربانی بنو اللہ والے بنو درس و تعلیم کے ذریعے اللہ کے دیتے ہوئے آم کی تعلیم کے ذریعے یعنی وہ سبق پر پڑھا پڑھا کے سمجھنے لگی پھر انہوں حکم کے چل کے دوسرا ربانی بنو ربانی کا مانا بخاری شریف کتاب العلم کے اندر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علماء فقہاء علماء علماء عقل والے بنو بے اقلا نہیں چاہیے سمجھ نکل آؤ فقہا بنو علماء بنو مطلب کی کہ ہر نبی اپنی امت نو یہ دیتا کہ دے والے کام نہیں کرنے غیر کے پیچھے انیا ہو کے لا اس طرح جو گل چیٹھی ننگی خدا رسول کے حکم نال ٹکرا ہے وہ پیچھے لگ کے وہ گی کرنا پینا وہ چل پی اللہ یہ کام اندر سجاگیا کا نہیں علم والوں کا نہیں اکل والوں کا نہیں سمجھ والوں کا نہیں بے اکلا بے ایمان کا ایک کام ہے کہ وہ انے ماں ترتے نے اور اگوں انہوں کوئی سمجھا لے بھی صحیح کہ یار ہے نہیں ہے تو وہ پھر سمجھ کے باوجود پھر بھی جان نہ چکر تے اس غلط کام میں جواب کی رکھنا تے یہ سمجھو پھر وہ بندے بن گئے زیر رکھنا وہ بندے بن گئے بندے بن بندیا کا بندہ بننے کا اللہ تعالی حکم نہیں دیتا بندے کے بندے بننے کی اجازت نہیں بندے نے بن گئے شاگرد مرید یہ بن سکتے ہیں لیکن بندہ رب نہ بنے اس کتاب بھی آ گیا حکم بھی آ گیا نبوت بھی آ گئی یہ مطلب ہے بھاوے حاکم ہو گئے بھاوے نبی ہو گئے بھاوے عالم ہو گئے بھاوے پیر ہو گئے وہ کبھی حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں اپنا بندہ بنا گئے وہ ایک ہی حق بنتا ہے کہ وہ بندیا رب کا بندہ بنا کی مسئلہ رب کا بندہ بنا کی مطلب ہوا کہ رب کا پیروکار بنا اپنا پیروکار سبحان اللہ سمجھ نہیں فرمائی گئی کی مطلب کہ انہوں نے دل دماغ سے گل پکی کرے میرے پیچھے انے وار نہیں چلنا اگر میں گل رب نہیں کر میرے پیچھے چل جائے اگر میں رب کی گل نہ کرا تو میرے پیچھے نہیں چل رہا گل سمجھا جائے اور جڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی نبی رسول مسئلہ ہے لما ہو جانا لیکن اتنا دیر رکھو کہ اللہ کے رسول اور نبی وہ بھی بندے یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اطاعت اللہ دی اور اللہ دی وجہ نال ساٹھی اصا وہ رسول وہ پیغام دیتے ہیں تا ساٹھی اسی طرح حاکم کا بھی یہ حق بنتا ہے وہ آپ سے میری نہیں بننی جی میں اللہ رسول کے مطابق سب کرو بننا اسی طرح عالم کے پیر کا حق بنتا ہے وہ بھی آتے بھائی کل سے میرے بندے نہیں بڑھنا میں بابا کسی کا ایک ذات ہے جی کسی کی بابا کو وہ اللہ کی ذات ہے جی کسی کی بابا کو وہ کسی کے مال تحت نہیں باقی ہر کوئی وہ مال تحت ہے باہے رسول ہے باہے نبی ہے باہے حاکم ہے باہے پیر ہے باہے عالم ہے باہے باپ ہے یہ مطلب ہے حضور نے فرمایا واہ للمخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی کسی کی فرما برداری نہیں کرنی گل سمجھ آئی کہ نہیں سڈا یہ عقیدہ ہے کہ امبیال علیہ السلام رسول پیغمبر ہر گنا پاپ ہوتے ہیں ہر گنا پاپ ہیں لیکن ان کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کی بڑا دیتی ہے ایک بڑا دیتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنو دوسرا ہے وہ مشورہ کرنا مشورہ مشورے کے نام حکم دس یا اللہ تعالی کا حکم فرما تو بغیر وہ اپنے اشتہار کوئی کم کہہ دونوں بڑا فرق ہوتا ہے گل سمجھا جائے جی؟ یہاں دونوں بہت فرق ہوتا ہے جیڑا رسول فرما گے یہ اللہ کا حکم ہے بھائی میرے تو اتنے پھر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تو ہر سورت مننا پڑتا ہے نہ رسول پاک اس حکم کے خلاف ہوتے ہیں نہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے میں تھوڑی جی گل کھول نہیں دینا جیڑا حکم اللہ تعالی کا فہج نال آئے اللہ کا حکم سمجھو باہج نال آیا وہ جب رسول سے آنا ہے وہ مخالفت رسول سے کر سکتا وہ مخالفت کوئی بھی نہیں کر سکتا جب رسول نہیں کر سکتا دوسرے کی کرنے یہ نہ سمجھا جائے معذ اللہ معذ اللہ اللہ تعالی دا رسول نبی جس نے مرضی صاحب اللہ کی مخالفت کرے اللہ تعالی کی مخالفت رسول نہیں کرتا اللہ تعالی دا رسول ہمیشہ اللہ کے حکم کے نام نال چلتا ہے ہاں اللہ تعالی جب حکم بدلن پہ آ پہلا حکم اور سی پھر اللہ تعالی اس رسول کے حکم اور اتار دیتا ہے تو وہ پھر رسول مخالفت نہیں کی تھی وہ تو اللہ نے بدلے حکم دوسرے نال تر پیا زیادہ مخالفت نہیں سمجھ رسول کو مخالفت نہیں ہو سکتی اور اگر رسول اشتہار کرے واہج نہیں اپنی سوچ شریف نال کوئی حکم دے دے کوئی گل کر دے این کرو این کرو پھر امت کو بولن کی اجازت ہوں جہے امت علماء ہو گئے خوفا ہو گئے وہ پھر رسولوں کے سامنے بولتے سن ہر صحابہ ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کوئی شان فرما سائن کرو ہاتھ کوٹ بڑا سن یا رسول اللہ اگر ہوئے جناب کے اتنے اللہ کا حکم آیا بن گیا چپ بیٹھے جو ارشاد ایسی گھر گزرنے اور اگر حکم واحد کو نہیں آئی تو سونے جناب اپنی طرفوں یعنی اپنے اشتہار شریف نال جو گل فرما رہے ہیں تو سانو ہے بولن کی پوری اجازت حضور نے فرمانا ہاں بولو اللہ تعالی جہاں نبی فرمایا وہ شاگر ہوم فل امر ایک کوئی کام آئے تو وہ مشورہ کر لیا کرو اپنے امتیاں دے نال تھی خود سمجھدار ہو مشورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی یار کوئی تجویز فلانے پیش کرنی ہے کوئی فلانے پیش کرنی ہے جہی پسند آ گئی وہ گے رسول اللہ کے دین یاد رکھنا اللہ تعالی دین رسول اللہ دین مشورہ نہیں کرتا ہوتا نہ دین مشورے کی اجازت ہوتی بولتے نہیں گے جی۔ کسے رسول نے اللہ کی دیش تو بعد کوئی مشورہ کسی نال نہیں نہ مشورے کی اجازت ہوتی ہے کیوں اس سے ہر صورت پابندی ہے پیچھوں چلنا پڑنا ہے جو رب نے آتا ہے وہ کرنا پڑنا جی رب رسول میں اجازت دے کہ تھی اپنی تجویز شریف اشتہار نال پیش کرواؤ دوسرے بھی میں اجازت کر دینا تو تھی یہ آخو تجویز پیش کر سکتے ہیں پھر امت بھی کی اجازت دی مشورے کرنے کا حکم تا آیا ہے اگر رسول کی ہر گل پابندی ہوتی تو پھر مشورے کا حکم نہیں آ سکتا تو خود سمجھدار ہے مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤ میں ویلی ہو کام کرنا کی مشورہ ہے خیال ہے کرنا چاہیے کہ نہیں جی وہ کہہ دین کرنا چاہیے تو رسول گل پسند آ گئی تو رسول نے اسی گل اگے چلا دیتا ہے آپ بھی چل گئے دوسرے کو چلا دیتا وہ موٹی مثال ہو رہی ہے بخاری شریف مسلم شریف نے ہے کہ آپ علیہ السلام و تسلیم جدو مکہ چھٹ مدینے شریف سے جائے گی گل سمجھا جائے یا یعنی میں سمجھا لیا ایک ہو گیا دین ایک ہو گیا دین ایک ہو گئی دنیا بول رہے جی؟ دین رسول بھی پابند امت بھی پابند ایک ہو گئی دنیا جی انہیں ہزور نے سابا نے محسوس کرنا اتنے ہزور نے سان بولن کی اجازت دیتی تو پھر انہوں نے بول رہے لیکن اس اللہ تعالی کا حکم نہیں سی آیا ہوتا مشورہ ہوتا مثلا دو صحابی آ گئے ہینڈ عمر چھوٹی عمر کے اٹھ کے بچے آ گئے ارادہ ہوا نے جان کا دونوں شوق ہوتا سی شہادت کا جہاد کا یہ شوق پورا کرنے دو بچے آ جائے ایک عبد اللہ سن تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی کچھ نہیں کروانا جہا تک ڈاڈا ہو جائے گا گا لیکن حضور سرکار نے اتنے کی ہے کشتی کرائی ہے یہ مطلب ہے اللہ تعالی کی اذن ہو گیا کہ جا دو غالب ہوئے وہ لے جاؤ تو صاف پتا چلیا کہ آپ نے و تسلیم ہر یہ آخنا کہ واہج ہی کرتے سن اجتہاد سوچ نال اپنی مرضی نال کچھ بھی نہیں سن سکتے یہ صحیح نہیں اللہ تعالی کا جب حکم آتا سی تو پھر وہ جتھے رب اجازت دیتا سی بابو بیٹھے جی مرضی کر لے یہ مشورے کر لے اگر یہاں کی گل پسند آ جائے دو چل پائے جی اپنی پسند آتی دو چل پائے لہذا اتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہوتے سن لہذا اللہ کا حکم منو رسول کا حکم منو اور امر والے کا حکم منو اللہ اللہ کا حکم منو اور رسول کا حکم منو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے امر والے بھی حکم والے حکم والے مراد علماء فکا نے یا حکام نے لیکن میرے کو عمر مسلمان کافر نہیں باہر والے خود سمجھدار مانڈ کیوں کی اللہ اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو اپنے میں سے امر والوں کا حکم مانو اگر سارا کا حکم اللہ کا حکم ہے سارا کا حکم اس طرح کہ اللہ کا حکم اتے آیا ہے جہاں رسول فرما رہے ہیں اتے بھی وہی آئی ہے وہ بھی رسول اللہ کا حکم دے رہے ہیں جہے ہوں خود سمجھدار ہو رسول جس نے اپنی طرف گل کرے اس نے منو جس اللہ کی گل آئے وہی وہ بھی منو کر کے جڑا ہوجو جا حکم اللہ کی کا اناستے کوئی تبدیلی جیڑا رسول حکم فرمان اپنے اشتہار کے نام اپنی سوچ کے نام اتے اجازت ہو جانی وہ ہو جانا صرف دنیا کا کام جڑا ہونا ہے دنیا کا اتنے رسول حکم فرماوے اگر فرماوے ضرور کرنا پابندی کر دے تو پھر بڑھ جاتا ہے اگر پابندی نہ کر بزرگ فرمایا سنت اس ویلے بن ایک ہوں سنت یہ ایک غیر معطل پکی سنت رسول مسلسل کرے مسلسل کرے لیکن کدی چڈ دے تو حکم نہ کرے موقف سنت بن جاتی ہے اگر رسول کدی بھی نہ چھٹے تو حکم بھی کرے تو جڑا چھٹے وہ آخر کیوں چڈے اس لیے واجب بن جاتا ہے تے جے رسول کبھی کبھی کرے تو پھر وہ مستحب بن جا ہے کرن نال سواب لبتا ہے نہ کرن گنا نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں حکام اور گل سمجھو جس طرح کے آپ علیہ السلام کو بابو مر خیر آپ علیہ سلاد و تسلیم سمجھو گا اور جی میں آپ نے بچوں کا کھول کرایا ہوں سارے واسطے کوئی سنت لازم نہیں اصا بھی مسل کسی جہاز کے اوپر لے چلیے بچوں کو اصل آپ جی کی گول کرو مینو وہ نہیں دیکھ لیا پتا لگ جاتا ہے کہ یار فلانا یہ تگڑا کھڑا پیدا چل تم بھائی میں سمجھنا کہ فلانا پاوے مارا ہے لیکن یہ ہے فرتیلا تو ذہین بڑا ہے نے اتنے کام دینا میں کہنا چاہتا پہ ہوں مینو یہ بھی کوئی کہہ سکتا کہ میں رسول کے خلاف چلا کیوں اتنے رسول نے اختیار دیتا ہے خدا نے اختیار اللہ مسئلہ بہت بریک کیا آپ نے اسلام کو تسلیم تشریف لیا مدینہ شریف اس ویسے انسار سابا جی سن وہ پیوند کرتے سن نر پیوند کرتے سن پورا سٹتے سن نر کا مادے پہ اس کی وجہ پل اور قدرت کا یہ قانون ہے کہ کھجور جہیا وہ بغیر اس طرح پیوند کرنے کو پھل نہیں دے کرام اسی طرح کرتے سن حضور سرکار تشریف لیا فرمایا کی کر یا رسول اللہ ایسا کیوں کرنے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا چڑھ دو کی فرمایا دو اگلے سال حدیث بخاری مسلم میں چاہتا ہے اگلے سال پالنا ہوئے ایویں کجور لگیاں جنہیں کوئی شائی نہیں ہالے ہلکی ہے جنہوں نے پیوں نہ کیتا بالکل بکار کی کھجورا ہو گیا خان کے قابل بھی نہیں ہوئی ویچن کے قابل کتنے کچھ ہو گیا بال مقابلے نہیں ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصا پیوں نہ کرو نہ پیوں نہ کی وہ کجوران فال ہی نہ ہو گیا کی یار چولہا وہ فال ہی نہیں ہو گیا ہوں گل سمجھا جائے جی؟ حال ہی نہیں ہو گیا آپ نے فرمایا انتم اگلا موبے امور دنیا تم تسا اپنی دنیا کے کموں خوب جانتے تھی جانو ہونا کام جانے میں دنیا کے کام میں دخل نہیں دینا تب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دسیا فصل فلانیا گڈیا کرو بولنے نہیں دے حضور سونے سرکار نے یہ نہیں دسیا کماد بیج کے انج پیڑیا کرو جی ہزور دس دیں کہ ویلنے چ رہ جانا تو پھر فیکٹری کھے جانا سی شوگر میلہ کھے بننی ہے سر حضور سرکار نے نہیں فرمایا چینی کی بنا حضور نے نہیں دسا کپڑا کم بنا سمجھ آ گئی کہ نہیں حضور نے یہ دسیا فلانے مربے چھا لگے فلانے جنا لگے زمین کو ایل بہنے ایل والا حل بہ نے نے نہیں دسیا گل فرما دس کر کے فرما دیتا دس دیا محمد دنیا گلا نہیں آیا یہ تین دسن آیا ہے جہاں محمد کو سوا کسی کے دربار کو لگ سکتا نہیں مطلب یہ نہیں کہ اسی طرح ہوتی سی نہ مطلب اللہ نے فرمایا رسول اللہ اللہ حکم ہے انہیں ہی منیا محبوبہ چلو مطلب جو سوچ کے فرما دے گا اس گناہ شمار کرنا میں جا جا لو میری طرف کاروبار کرنا یہ جا کاروبار کرنا میں کام اجازت دیتی ہے میں اسے دسیا نہیں آخیا نہیں تو فلانا کام کری فلانا نہ کری کری نہ کری کری نہ کری یہ ہوں جہاں مرضی اسے کام کرے گا وہ میرا ہی شمار ہے کیوں شمار میرا ہونا جب میں آپ اجازت دیتی ہے جب میں آپ جا میری طرف کم کر یہ مطلب ہے میں یہ اعتماد کیا یہ جو کہ کرنا ہے وہ میری طرف شمار ہونا ہے پاوے تفصیل میں کیتی ہے تو پاوے نہیں کیتی اللہ تعالیٰ یہ ہوئی گل سمجھا رہا ہے جہاں رسول کا حکم بنے انہیں خدا کا ہی منیا وہ مطلب بنیا کہ اللہ تعالی جس نے کسی نے رسول بنا ہوتا ہے ان اجازت عام دیتا ہے کہ جو میں اتارا وہ بھی دے تو جو میں نہ اتارا چیتی داخری کر دے گا میں وہ دیتے ناراض نہیں ہوا گا کیونکہ تینوں اجازت جو کھلی دیتی بیٹھا آگے سمجھ کے اللہ مسئلہ نہیں اس طرح کی وارڈ کسی نے کیونکہ سچی درسیا کو شامل نہ کرے لیکن اس کو بغیر نہیں ہاں اس کو بغیر چارہ نہیں اور ایماندار دسو میں تر گھنٹے چار بولا یہ خود ایک موضوع ہے اصول فقہ والے سڈے پورا ایک باب لکھا ہے کہ رسول اشتہار کرتے ہوتے ہیں کہ نہیں کرتے ہاں قرآن فرماتا ہے حضرت سیدنا تابوت علیہ السلام اللہ حضرت رسول نے اور بیٹے انہوں نے حضرت سلیمان پیغمبر اے بچے سن او باپ نے اے بچے سن او باپ نے اے چھوٹے نے او بڑے نے او رسول پکے نے انہوں نے حالت کلام میں بڑے رہے نے چالیا سالوں کے بعد بڑے نے یا اس ویلے نبی رسول سر اختلافی مسئلہ ہے لیکن اتنا ضرور حضرت تابوت علیہ السلام پکے رسول نے یقینی رسول نے جھگڑا آیا چھیڑا آیا حضرت تابوت علیہ السلام نے فیصلہ کر دیتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے فیصلہ کرا کے اگلے باہر نکلے ہیں ابو حضرت سلیمان پیغمبر بچے کھڑے تھے قرآن فرما ہے آپ نے پوچھا بھائی کی فیصلہ فرمایا اگلے دسیا ہے فرمایا آپ فرما نے فیصلہ یہ نہیں ایسے آپ نے جی فیصلہ کیا سلیمان پیغمبر نے بچپنے کے اندر بچپنے کے اندر جی فیصلہ کیا اللہ وحدہ شریف نو وہی فیصلہ پسند آیا ہے اشتہار دیتا ہے اتنے گلحام آ جائے رب سمجھا ہے یہ اپنی طرف اشتہار کیتا ہے اللہ فرماتا ہے ہے تو دونوں علم والے نے ہے دونوں علم والے نے ابا بھی علم والا ہے پتر بھی علم والا ہے پر اصا پتر کے نام ہاں، کیونکہ انہوں اصا سمجھا دیتا ہے رب دسیا ہے رسول نبی اشتہار کر کے سوچ کے کی فیصلہ کو گل کر دیتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ باہر ہی اترے لیکن جہاں اس وقت رسول کے پیچھے چلے گا جب رسول اپنی من منشا کے سوچ سمجھ کے گل کر رہا ہے جہاں اس لیے کے پیچھے چلے گا یہ نہیں آ سکتے یہ رب کے خلاف کیا چلتا ہے کیوں اس واسطے جی اللہ حکم نہیں اتاریا رب سونے حکم نو فیصلے نو اللہ بہدر شریف کہتے نہیں کہ اپنا فیصلہ تھڈو آخ اور آخ غلط ہے یہ میرے خلاف چلتا ہے نا نا جہاں اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یا وحی نال چلتا ہے تے اپنی عقل سوچ نال بھی چلتا ہے تو رب کے خلاف نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں مختار عام دتا ہوتا Allah رسول اشتہار کوئی گل کرے مشورے نال گل کرے کر سکتے ہیں اپنی مرضی نال بول سکتے نہیں بولن لیکن توجہ بول سکتے لیکن اگر اللہ تعالی تعالیٰ مطابق ہی واہجات وہ مطابق ہی واہج اتار دے تو پھر ضروری ہو جائیں جی تو پھر اجازت ہونی لیکن ایسا یہ نہیں کہہ سکتے آواز نہ اترے کہ رسول کے پیچھوں چلنے والا وہ مخالف ہو گیا رب دے یا رسول رب دے مخالف ہو گیا جنوب نے عام ہوتا ہے اسے مخالفت نہیں ہو سکتی جب کسی کو مختار عام ملتا ہے لکھ دیتا ہے تیرا بولنا میرا بولنا تیرا کرنا میرا کرنا مجھے نہیں بھر پائی جدو لکھ دیتا ہے تیرا بولنا میرا بولنا تیرا کرنا میرا کرنا لہذا ہوں جو بولے گا جو کرے گا رب نہیں کہہ سکتا وہ میرے خلاف کیوں چلے آگے جی سمجھ کے رہی ہے پتا لگا اور کام تین بن ہے نا اتے مشورہ نہیں نہ رسول کرتا نہ کسی کو اجازت ہوتی جڑا کام تین بن جائے گا مشورہ نہیں نہ رسول مخالفت کر سکتا نہ امت مخالفت کر سکتی اتے مشورے کی کوئی گنجائش نہ رسول کر سکتا نہ مثلا اللہ اکبر کبھی نمازا پانچ نے نمازا رسول اللہ نے کبھی امت کو پوچھا پانچ ہونی چاہیے چھ ہونی چاہیے دس ہونی چاہیے دو ہونی ہونی ہونی چاہیے چاہیے چاہیے ایک دسو کنیا کدی رسول اللہ پوچھا کیوں اتو حکم پکا آ گیا بابو دس پانچ بابو بابا اللہ کا رسول ایک نماز چھٹ نہیں رسول گناہ تو معصوم ہوتا ہے وہ مطلب کی ہے کہ رب کے خلاف ورزی ہونے تو ہو سکتی نہیں اللہ تعالی کی خلاف ورزی رسول کو توجہ مشورہ تو اتنے کریے جتنے خلاف بھی ہو سکتا ہوگا این کر لو تو این کر لو یہ ہوتا دسنے کا مطلب فلانے کی تجویز ہاں بھی میری گل نہیں بنی کوئی ضروری نہیں تھی اپنی دسو تاری مان نہ کے تھی دسو تاری مان نہ کے فلانے شاہ اللہ نے دو حکم آئے کرو القیم الدین دین نو قائم کرو دوسرا حکم آئے ہے محبوب مشورہ کر دین آئے کھڑا دین قائم کرو یہ کہڑا آیا کھڑا ہے مشورہ کرو اتنے قائم کرنے کا حکم ہے اتنے مشورے کا آیا کھڑا ہے وہ حکم دستا ہے بولنے کی گنجائش بھی ہر صورت کرنا پینا ہے یہ دستا ہے بولنے کی گنجائش ہے انہیں نہ دونوں روڑوں کی مکاؤ گے دو گلا دو حکم جہاں ہوئے بچ روڑا سارے دے دیتا ہوتا ہے کہ مکاو گے ایویں مکاو گے کہ جڑا اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے جڑا رسول پبند کر دے میرے آقا اللہ کو پوچھا گیا یا رسول اللہ جب حضور نے فرمایا حج فر دے حج فر دے صحابی آج کر دیا سی پلے یا رسول اللہ ہر سال فر دے آپ فرما دے کل تو یقون فرزن تھی کل فرمایا اگر میں ہاں کر دینا ہر سال فرم ہو جانا سی کی مطلب سی وہ مطلب یہ سی کہ حضور سرکار نے اس وقت علم دیا گیا اس چیز کا اگر تسا اس نے کہہ دیتا ہاں تو میرا حکم اوی ہونا جب میرا حکم اوی ہونا ہے تو فرق ہو جائے بہت ہو جائے ایک اور مقام کے حضور نے جو ترائے تھے حضور سرکار نے نماز تراوی صحابہ نو پڑھائیے چوتھے دن باہر نہیں آئے صحابہ آواز مارتے دے مارتے مار ہزور تشریف لے ہو ہزور تشریف نہیں لایا ہے سویرے آپ فرمانے دیں جی میں نکل آؤں تو مسلسل جاری کر دیتا تو تھوڑے تو فرد ہو جانی سی میں اس خوف تو آیا نہیں تین دن میں پڑھا کے چڑھ دیتی ہے توجہ ذرا اور یہ مطلب صاف نکلیا کہ حضور یہ جان گئے سن کہ اگر اگر میں ہوں پڑھائی تو ادھر حکم آ جانا یہ ہو جانی ہے فرض فرض ہو گئی تو بھی طرح دیا فرض ہو گئی انہوں کا کی بنے گا جی گرو ٹوٹیاں کرتے کرتے ہی ریکارڈ کر لیں گے سرکار ویک سارے رشت محبت سمجھ لگی اس بات سارے حال دیکھ رہے سر یہ کام کا ہے جو مشقت پائیے ایسا سمجھا مطلب یہ نکلیا وہ سہیوت رکھو کسی کا بھی اللہ رسول کے خلاف کسی کا بھی حکم اپنے لاگو فرد نہ سمجھو اور یہ جو داری نہ کرو کہ خدا رسول کے خلاف بھی بولے تو تصا پھر بھی کی جاؤ ذہن چ رکھو سمجھا کا ایک لمبا یہ مطلب سی اللہ رسول کے خلاف کسی نے نہیں مننی ربانی بننا ہے نفسانی نہیں بننا ہے ربانی ہوئی ہے جڑا دین سمجھ کے لگے جس نے حقیقت کھلے یار گل دین نہیں سی اس نے سٹ جا اس گھر میں سٹ دے پھر پیروکاری نہ کرے مسلم میں مثال دینا ہوں اگر کوئی بندہ کسی نے پیچھے جانا ہے وہ نماز نماز نماز ساری کرائی ضروری سی اتنے تو رسول خلاف نہیں کر سکتا پیر کے خلاف کر سکتا جس رسول پابند ہوئے رسول پانچ تو سات بن سکتے ہیں چھ بن سکتے ہیں لیکن پانچ فرض سمجھ کے باقی نفل سمجھ گئے کہاں دے اشراف پڑی چاش پڑی خدا نفر سمجھ کے نہیں پڑھیا نفل سمجھ کے پڑھا وہ رسول وعدہ گاٹا نہیں کر سکتا دل کسی ہو بارے جا سمجھے گا کہ بابے اور کھلی چھٹی آپ ہی کافر ہے انہیں تو بابے بابے نو بنا دیتا انگلش وہ تو لے گیا خدا نشان خدا کے مقابلے بھی آتا یہ تو خدا نشان ہے وہ حکم وہ اپنے حکم نو آپ جی مرضی توڑے توڑ سکتے حکم نو کوئی ہو توڑ سکتا رسول حکم خدا نو توڑنا نہیں وضاحت کر کے جوڑ دیتا ہے سبحان اللہ تارا فرمایا لے تو بھائی نہ لکھنا بابو با سب بھیجا ہے تاکہ سارے حکم کی سڈیا گلوں کی سڈیا آیات کی تھی وضاحت کرو جیڑی سمجھ لوگوں نہ وہ تو کر کے بتا یا دس کے بتا سمجھا دے کر کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر پانچ نماز کا حکم کیتا ہے لیکن پانچ نماز پڑھنے کا بد نہیں دسیا بند پاک محمد نے بیان کیتا ہے تو رسول بیان کر رہا ہے اللہ کے کو رسول بھی نہیں بدل سکتا اللہ زندہ ہے رب دستا ہے محبوب ہے حکم ہوں بدل گیا انہوں نے کر دیا مودی باہر نال بدل رہا ہے اشتہار سے رسول نہیں رسول رسول خدا کے دین کو نہیں بدلتا ہاں جی وہ صرف اپنے اشتہار سے بیان کرتا ہے وضاحت کرتا ہے یہ آگے سمجھ اور مطلب ہے تین ایک مشورے کی گنجائش نہیں دنیاوی کاموں میں مشورے کی گنجائش ہے دنیاوی کمائیں مشورے کی گنجائش ہے ہر سورت ہے اتنے مشورے کی اجازت آگے سمجھ نہیں جی آگے سمجھ کے نہیں آئی ہوں دو آیات بالکل اپنی جگہ پہ مانا جو انہیں دسیا وہ ساری سمجھ بار حق ثابت کہ جنہ پر جس آیت نے فرمایا دین کو قائم کرو اس وقت دین نو قائم کرو جس آیت نے فرمایا شاگر ہوں فل امر کہ کام میں مشورہ کرو اتنے نہیں آیا شاگر ہوں فی دین دین میں مشورہ کرو اتے فل امر آیا امر میں امر کا مطلب ہے کام دنیا کے کما مشورہ کرو دین کو قائم کرو دین کو قائم کرو دنیا کے کام میں مشورہ کرو دین کو قائم کرو یہ میری گل جڑا میں جملہ بار بار دوہرا رہا ہاں، تو دل من رہا ہونا کہ گل بالکل صحیح ہے قسم ذات کر کے آنا ہر مومن کا دل اس گھر میں تسلیم کرے گا کہ دین کو قائم کرنا پڑتا ہے اور دنیاوی کاموں میں مشورہ کرنا پڑتا ہے دنیاوی کمائے مشورہ کرو دین کو قائم کرو دنیاوی کام میں مشورہ کرو بس سب لکھ نبیاں تو اصول ہے اور مسلمان یہ قائم رہتے لگے آئے ہیں کہ دین کے کما کبھی مشورہ نہیں کیتا کہ دنیا کے کما مشورہ کر لیں سن کرتے لگے آئے نے اور یہ سنت دبیا پاکان دی لہذا ادھر ویخ ہوں رب بنا مانا کی ہوا اپنی عبادت کراؤ کا مطلب کی ہوا وہ جہاں ٹھیک ہے اگلا اچھے یہ مشورہ دیتا اپنا نویل ہوتا ہے کام کرنا پہنا مشورہ سے دنیا کے مشورے کر کے اللہ پاک کا کوئی نہ کوئی ولی کس سے ولی کا نام لو کس امام کا نام لو اگر انہیں کبھی بھی اپنے مریضوں کو آخیا نے اپنے نو آخیا ہوئے یعنی پیچھے چلن والے امام اعظم ابو حنیفہ نے امام مالک نے امام شافی نے صحابہ کرام کسی نے آخیا آؤ دین مشورہ کرو میری زبان واٹ تصا کبھی سنیا مسلم تے قریب ہوئے نے کنگ والے میاں صاحب میاں شیر ربانی ہوئے نے جن اللہ کے پیارے ہوئے نے وہ یہ تو کہتے سن ہاں پہ لیا مرید جا کے پوچھتا حضور ویاہ کرنا چاہنا کتنے کر انہیں فرمانا پہ لیا اسی دعا کرنے کوئی اللہ خیر کا گھر دے گی کبھی یہ کسی آخر کہ سرکار میں نماز پڑھنا چاہوں دسو پڑھا کہ نہیں جگہ میاں صاحب آ ہوئے چلو اسی دعا کرنے ہاں پاوے تو پڑھنا چاہنا ہے پاوے نہیں پڑھنا چاہنا جہاں تو خیر والا پاسا تین وہی لگ جائے نہیں آ سکتا مطلب اللہ میں کسی نے یہ بات کہی کسی اپنے مقصد کے لیے تو قدرتی میرے موجود ملازمت نہ میں آ جاتا اور انہیں بھی بھی گل گل گل کی تو تو میں لگا ہوں دیکھا جی ہاں ہا ہاٹ جیڑی بنتی ہے فرمایا ایک محمد رسول اللہ جو لکھیا جا رہا سی جو تحریر کیتا جا رہا سی معاہدے کے دوران حضور فرمان محمد رسول اللہ مشرق بول پہ کہتے رہے کہ ہوا اصل رسول منتے سے جھگڑا کر رہا سی ایسے دن دوڑا ہے حضور سرکار فرما نے مولا علی بولتے نہیں حضور مولا علی نو فرما دے علی سب رسول اللہ کر دے محمد رب اللہ لکھ دے رسول اللہ کر دے محمد رب اللہ لکھ دے مولا علی کٹ دے آدھے یا رسول اللہ یہ ہاتھ تا نام نہیں کٹ سکتا اگر میں وہ میرے موضوع کی گل بن گئی اگر اللہ نے حکم ہوتا کہ ہر سورج کٹا حضرت علی نہ منتے کافر ہو جاتے کافر ہو جانا سی اللہ حکم فرما ہوئے دین علی آخے میں نے کرنا کافر ہو جانا سی لیکن کیوں کافر نہیں ہوئے کیوں کافر نہیں ہوئے بلکہ الٹا یہ پاک علی بھی فضیلت بن گئی ہے اس واسطے بنیے شالی شالی جانتے سن اے امر اے امر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشتہار شریف نہ فرما رہے ہیں اے اللہ دا دین نہیں بنیا رب دا دین نہیں بنیا اے معاملہ اتنے دنیا کا تہ جا ہے اس کے اندر حضور حکم فرمایا ہے حضور اپنے اشتہار حکم فرمایا لہذا ہوں امر اشتہادی ہے ادھر ادب ہے ادھر امر ہے ادھر ادب ہے میں ادب سے چل رہا ہوں میں امر چھڑ لینا ہوں اگر امر خدا نہ سمجھ لے اگر دین سمجھ لے ممکن نہیں سی پھر تے علی صرف کر سکتا ہے اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا Allah. توبہ توبہ وہ اشتہادی تھا وہ حتمی یقینی نہیں تھی اللہ کی بہت کے تحت دین نہیں بنا تھا تا کر کے مولا علی نے گنجائش لگ گئی فرمایا میں ادب کرنا میں نہیں کرتا میرا دل بھی دوبارہ کرتا یہ ممکن ہی نہیں رسول حکم فرمان جنہ دے پتر دین دو تو حسین جیسے ذبا ہو جان وہ ممکن ہے رسول یقینی حتمی حکم فرماوے اور علی کہنے کہ میں مہد اس واسطے نہیں کرتا کہ میرا دل ادم گوارا نہیں کر کرتا توجہ نہیں فرمائی گئی وہ سمجھتے تھے کہ یہ امن دین نہیں بنا بول دے نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گنجائش چھوڑ رہے ہیں میرے بولنے کی گنجائش چھوڑ رہے ہیں مسئلہ بن گیا ہاں جی حکم بڑا ہوتا ہے کہ ادب بڑا ہوتا ہے حکم بڑا ہوتا ہے کہ ادب بڑا ہوتا ہے گل کیوں بن گئی ہوں ایک بندہ آ کے سرکار پڑھنا دیکھو مولا علی سرکار نے مولا علی سرکار نے حضور دا نام شریف نہیں کرتے اچھا دو بندے اتنے بولے ایک نے آخیا اصا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کٹ دیں سڈے واسطے دلیل ہے حضور نے کٹایا ایک نے کہا یار کیوں کٹایا یہ اس وقت کہا جب ہماری طرف سے اعتراض اٹھایا ساری طرف اعتراض اٹھا کیا دکھائے یا رسول اللہ نام تھا نام میں شامل تھا اور یہی پہچان تھا یہ کٹوا بیٹھے یہ کٹوا بیٹھے نشانی مک گئی پہچان ہی مک گئی دین کا امتیاز مک گیا مذہب کی نشانی مک گئی زور دین یا رسول اللہ کٹا بیٹھے تو جب یا رسول اللہ کٹیا گیا کہڑے کام اچھا اعتراض پایا بات سمجھنا کہ یار لبے یا رسول اللہ نام یہ ہے تو لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہٹا کر لبیک پاکستان یہ بنانا کیوں جی کہ تاکہ رجسٹریشن ہو جائے تو میں نے کہا کہ اگر ووٹوں کے لیے یا رسول اللہ کاٹنا پڑتا ہے رجسٹریشن نہیں ہوتی تو ووٹوں کے ذریعے رسول کا دین کیسے آئے گا میں نے یہ سوال اٹھایا کہ یار ووٹ کو اتنا غریب چیز ہے کوئی اتنا غریب چیز ہے کہ صرف لبیک اور پاکستان کا ساتھ لگ سکتا ہے لیکن لبیک یا رسول اللہ نہیں لگ سکتا پر ورنہ رجسٹریشن نہیں ہوگی جماعت کی یہ کیا مطلب کیوں میں یا رسول اللہ جو ہے اس کے ساتھ سزا نہیں ہو سکتی وہ تو تو اتنا دلیل سی ہے کہ یا رسول اللہ کو نہیں مان سکتا اگر نہیں مان سکتا تو پھر موت کو سلام ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ کو سلام کرنا چاہیے وہ جیڑی شہر یا رسول اللہ نو مانتی نہیں آدھی نو کٹو دتا اسی اس شہر کو آخان گے پھڑے منہ کر مطالبہ ہوئے کہ ہاں جی ہاں یاد نہ کہتے ہو جی اگر یا اللہ چھوڑو گے تو پھر بات بنے گی ورنہ یا اللہ پھر اسی طرح سارا دین چھوٹ کرے یا رسول اللہ چھوٹنے سے تو سارا دن چھوٹ جائے اللہ تو بنیاد ہے وہ بولتے نہیں تھے یہ تو ہماری بنیاد ہے کیسی جی گل دو نے ایک نے آخیا حضور نے کٹایا ہے حضور نے علی نہیں کٹیا حضور نے کٹایا ایک نے آخیا حضور نے نہیں کٹایا علی نے نہیں کٹیا انہیں آخیا جا کٹایا اصل یا رسول اللہ کٹایا دلیل بن گئی حضور نے کٹایا دوسرا بیٹھا سے انہیں سوال سنیا انہیں کو آخر شکر ہے ہم اس جرم میں شریک نہیں تھے انہیں کو آخیا شکر ہے ہم اس جرم میں شریف نہیں تھے میں نے کہا چلو الحمدللہ للہ ساڈا یہی کام ہے ہم دین کو قائم کرنے والے ہیں امور میں مشورے کرنے والے ہیں ہم دین کو مشورے کے لیے نہیں رکھتے اور دنیا کو دین کی طرح قائم کرنے والے نہیں ہر شہر کینڈے رکھے کینڈے رکھے رکھے وہ بھی حکومت رکھے حضور اپنے ہاتھ کٹیا سی بولتے نہیں وہ رسول نے کٹیا اپنے نام شریف رسول نے کٹیا ہے اتنے رسول مولوی کیا کٹنا ہے میں پوچھنا وہ رسول کی کوئی گستاخی کرے رسول معاف کر دیں رسول بھی کوئی گستافی کرے امت معاف کرے آپ معاف ہو جائے اگر کسی نے ماں پیو نو شکر کما مارے معاف کرنے کا حق ماں پیو نو بنتا ہے پتر کا حق غیرت کرنا ہے جب جب کسی کسی نے نے نے استاد استاد کی کرے کوئی اس معافی ہے جو دے سکتا پیر کی گستاخی کرے اپنا نام شریف کرتے کتاب رسول کر سکتا ہے امت بھی کرے گا تو کافر ہو جائے کون ہوتا ہے رسول کے نام کو کاٹنے والا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کسی پاس کرنا پڑے تو ٹیم کے ساتھ چھپڑی ہمارا اسی کے غلط اور گمراہی کے عمل کو ہم دین نہیں بنا سکتے دین وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے محمد صاحب دے گئے سمجھا جی آگے سمجھ اور دوسری گل میں اتنے کرنا کٹایا کنہ سی بھی جی تو تو اج کل پوتے گھوڑے ایک ہی مل پر ہیں آنے ہو رہے گورٹنے خود امی آ کے بسا آئی کہ میری تھی کھا گئی ہاں؟ تو بننا دسو جڑا کٹن کا مطالبہ تھوڑے میں رکھنا ہے ذرائع فتوا پہلو یہ لکھ کے دے دیتا ہے ہم فتوے نہیں لگائیں گے تو پھر تو پتا کے کار ہی بہ اس میدان گراؤنڈ ہی نہیں آگے جی رسول کے نام نو کٹا لے وہ کون ادھر تو لاؤ لاؤ رسول کے نام نو کٹا لے کیوں بات سمجھ آ کٹوے اس گل اور کچھ بھی مواد پیش ہو سکتا ہے لیکن میں کرنا نہیں چاہتا اچھا دوسرے نے ہماری بات کو تو مان لیا کہ اس جرم میں ہم شریف نہیں تھے یہ انہیں گل کر لیکن ایک گل عجیب چاہیے فلانا کھوٹا سکا ہے فلانا کھوٹا سکا ہے فلانا کھوٹا سکا ہے فلانا کھوٹا سکا ہے فلانا کھوٹا سکا ہے سیا کھوٹے نو نہیں دینا اور کھڑے نو نو نو دینا دینا ووٹ کھوٹے نہیں کھڑے ووٹ دینا ہے میں کہ بہت جی ایک سیالی ہے نکلی بھیا دور ہی پچھاڑ لینی پچھاڑی دور روٹی بابے کی کوٹی لکیر نگری نگری نہیںور زندہ باد گل نہیں سمجھ لگی کچھ کار ہے دوسری گل یہ وہ کھوٹے نے یہ کھڑے نے مولوی بھی جی فیصلہ دبان کر رہے ہیں جدو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کھوٹے نے کھڑے نے تو تیری منی کیوں نہیں پھر ہالے ووٹ کیوں کرا جی منگے نے سارے وہ کھوٹے نے تھی کھڑے نے ووٹ کراؤ ضرور کوئی جی نہیں مانتے جب تے نہیں مانتے آ نہیں منتے وہ نہیں منتے وہ کھوٹے تو تر آتے کہ کھوٹے کھڑے نے فیصلہ کرو کہڑے نے جہے لگے کھڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ کڑے کھوٹا سمجھتے ہیں اور بھی بنے گل نہیں سمجھ خیر مقصد میرا گل گھر رہے گا ووٹ بھی کسی پاس کوئی اجازت نہیں صرف دنیا واسطے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نالی بنوانی وہ جی میں ونڈ مٹ کی نالی بنوانی ہے ہسپتال بنوا سڑک بنا ہے کھیلی ہونی چاہیے کتنے ہونی چاہیے کون بنوائے کون نہ بنوائے یہ ووٹ ہو سکتے ہیں ہاں جی تکلیف نے چلاک بن گئے پہلے ستر سال گٹر کے لیے ووٹ ہوتے رہے اب محمد کے دین کے لیے ہوں گے پہلے گٹر کے لیے ہوتے رہے اب دین کے لیے ہوں گے میں کیا جناب سوچو تو صحیح ہے پہلو کٹر واسطے ہوں سن ہوں دین واسطے ہو گے جیڑی شاید کٹر واسطے ہو گئے وہی خیر جناب نزدیک گٹر میں دین برابر ہو گیا گل کدھر گئی سو دسو ستر سال دین ووٹ جنہ نے گٹر دتا ہے دین کو نہیں دتا وہ مسلمان ہے دسو ادھر دین ہو گئے ادھر گٹر ہو گئے ستر سال گٹر ووٹ لبن دین لبن والے والے آخر آخر دو دو دو دین دین دین دین ووٹ لبے لبے نہ گل دسو دسو کی بنے گا سال اگے اگے ذرا بھی لیا کرنا دسوی ہو نہو نہو جانے پوچھے پٹے پیدا ہو جان اج اس واسطے امت رسول جانے رحم کرو اپنا اکبال فرمائش ہوگی پوری کرنی ہے اس کو پہلا نو اقبال سنا لینا اقبال فرما دے کلے کشوری نسا کدے کشوری رکھا باہے کبھی رو کے کہہ رہا تھا کشوری کا خواب گاہے کبھی کے کہہ رہا تھا مصر ہندوستان مسلم بنا ملت بٹا رہے ہیں بنا ملت بٹا رہے ہیں غضب ہے میرے مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے اپنی عزت بنا بٹھا تین قبیلا بٹا قوم نو بٹھا نے قوم نو دلیل کرا دے اپنی عزت بنا دے قدر ہے یہاں قوم کو شونی گاہش ایک دربار یاد کر رہا کرلے رشوری کا خواب گاہ کبھی رو رہا تھا کہ رہے ہیں کر تیرے مسلموں کو اپنی عزت بنا رہے نماز پڑھو نماز پہلے پڑھ کے اگلی سنی لے بھی انشاءاللہ تقریر اور سناؤ لاما صاحب کا کتاب بڑا پیارا ہے نماز پہلے پڑھ لو نماز ٹائم جانا پیا نماز ٹائم جانا نہیں نماز کے ٹائم کا میرے پتا کس میرے تو بعد جناب سمجھدار نہ بنو ذہن شریف رکھو نماز اثر کا وقت سورج غروب ہونے کے وقت جاتا ہے اور بیس منٹ پہلے گرو ہونے سے مکرو ہوتا ہے اور امام اعظم کی فکا میں امام اعظم ہم ہر بھی لوگ ہیں امام اعظم کی فکا میں نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا شروع میں پڑھنا نماز کے وقت شروع ہوتے ہوئے پڑھنا یہ مکرو تنظیم ہے اور اولا یہ ہے کہ نماز کے وقت کے دو حصے بنائے جائیں پہلے حصے میں نہ پڑھو دوسرے میں پڑھو جب دوسرا شروع ہو جائے گا مستحب وقت تو اس وقت میں اذان کو سکتا ہوں سنو بات سنو میں صرف ان لوگوں کے برائے آیا ہوں ان لوگوں کے بیٹھے بیٹھا ہوں میرے پیچھے ایک ایک دن کے اندر تقریب سننے کے لیے ہزاروں بندے ترستے ہیں کہ کسی وقت کوئی بندہ دے چکے گل پہ نہیں پچ منٹ میں بولنا بھی دوبارہ نکالتا اور رات منڈی احمد آباد ضلع میں تقریب کی تھی تقریباً پندرہ بھی ہزار تک بس آج میرے دیکھ لیا جی مال میں بربادی یہ ایسا ہر بار سمجھانا شروع کر نے فرمایا بھی ہو نا تو غیر عالم اس کو اس کو اس کا انکار نہیں کر سکتا مثلا ایک عالم جھوٹ بول رہا ہے وہ اس کو نہیں کہہ سکتا تم جھوٹ بول رہے گناہ گار کیوں مسئلہ کا جھوٹ کبھی فرد ہوتا ہے وہ عالم اسی مسئلہ کے ساتھ بول رہا ہو اور اس کو پتا نہیں ہے غیر عالم کو وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے جبکہ گروہ کرنے کی وجہ سے خود گناہ کار ہو جائے گا میں موضوع لا سکنا پوری تقریب گل سمجھ یہ امت مسلمان کی گل ہے سنو اسی طرح حضرت سید عبد اللہ اپنے بسو اور حضرت مولا علی کی گل ہوتی آپ بیٹھے ایک بندہ آیا انہیں آخر دور نماز کا وقت ہو گیا آپ نے جو رفل بولے میں بولنا بھی نہیں چاہتا آپ نے بہت سخت گل کی آپ نے فرمایا ہے ایک سال نبی نے سندر سکھانا ہے یہ نبی کا بی سان سکھانا چاہو سارے گھروں نکلا سان اللہ نے سانجا میں ایڈے وڈے وطیا کی گل کیا کرنا ساری ہے تو سارا اقبال یہ کہہ گیا وہ سج گئے میں زیادہ وقت رکھنا نام پڑھ نام پھر جڑ وقت نہ کوئی میں کی ضرور نہیں اگر پھر بھی جاؤں گا جڑا خوبصورت سنگیو من مارنا پہنا سچی گل نہیں دل کر دیں فرمایا اللہ پڑے ساڈا پیر باہو فرما دے اللہ پڑے پڑھا سمجھ الحمد شریف کون سی سنت ہے جو نماز نواز کرتے امام ماما نہ باندھے اس نماز کا ثواب کم ہوا یا نہ ہوا اللہ کا شریف لباس لباس لباس سڈے تمام اصول جیل فکاہ نے لکھا یہ سونا سننے میں سونا میں خدا میں نہیں یہ موقع سنتوں میں شامل نہیں ہوتا یہ آتا ہے زمائل اور غیر موقع جس طرح کہ آپ علیہ السلام سلام کا کھجور تناول فرمانا وہ ہمارے لیے کھجور تناول کرنا سنت نہیں ہے بہت قدر اگر کوئی نہ کھائے تو مرضی ہے کھائے تو اب بھی مرضی ہے لیکن حضور کے کھانے کو برا نہ سمجھے حضور کے کسی عمل کو برا نہ سمجھے لہذا یہ امامہ شریف سنن زواعد میں ہے فضیلت اس کی ضرور ہے ثواب بہت ہوتا ہے نماز اگر بغیر امامے کے پڑھو گے تو ثواب میں کمی آ جائے گی لیکن کسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کراہت ہے ہاں جی یہ کراہت شمار نہیں ہو سکتا یہ سولر زبان کے اندر ہے بس لیکن یہ بھی نہیں کوئی امام اگر نہ بائک کھڑا پاس تو کوئی پیچھوں نماز نہ پڑھے میرا سواب پیچھوں پڑے گا تو ستائیاں کا سواب سن کلیا پڑے گا تو ایک کا لبنا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے تو واجب چھوڑ کر اگر پڑھے گا تو الٹا وہ گناگار ہوگا جو علیحدہ پڑے گا جو نہیں میں اس کے سواب میں کمی آئی اس کو گناہ مل گیا